سعید بن مصیب نے خبر دی اور انہیں ابو حور رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار تین سو اکسٹھ